عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ صدق اللہ العظیم اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے وَإِن يَرَوْ آیَتًا يُعْرِزُو اور انہوں نے دیکھی نشانی تو اعراض کرنے لگے کہنے لگے یہ جادو ہے پکا دائمی وَقَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا احوا اور انہوں نے تقزیب کی اور خواہش کی پیروی کی وہ کل عمر مستقر بس ہر کام اور حکم کا ایک وقت مقرر ہے وہ ہو کے رہتا ہے ولقت جا اہم الْأَنْبَاءِ مَا معافی ہی اور البتہ تحقیق ان کے پاس پہلے والے سابقہ امتوں کی خبریں آ چکی ہیں معافی مزدجر جن کے اندر ڈانٹ ہے عذاب ہے سمجھنے کی حکمتم بالغتم سمجھنے کے لیے بڑی اچھی دانش مندی کی باتیں ہیں پہلوں کے واقعات میں لیکن فما تو نظر ان کو ڈرانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا اے نبی آپ ان سے بے رخی اختیار کیجئے چھوڑ دیجئے اس دن کے لیے یدائے جس دن کے پکارنے والا پکارے گا لوگوں کو علاشی نکر ایسی چیز کی طرف جو بڑی ناخوشگوار ہوگی خوشان ابسار ہوں مراد قیامت کا دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یا خرجون من الجدا سے یہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے اس طرح جیسے کہ منتشر ٹڈیاں نکل رہی ہوتی ہیں ٹڈی نکل رہی ہوتی ہے محتغین الدا اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کافر قیامت کا منظر دیکھ کر یہ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا ہے اس طرح عموم سابقہ میں گزری ہے قوم حضرت نو علیہ السلام کی ان سے پہلے انہوں نے بھی ہمارے بندے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی تقسیب کی اور ان کے بیان پر یہ کہتے تھے کہ یہ علیہ دیوانہ ہے اور وز دوجر اور سخت باتیں کرتا ہے ڈانٹتا ہے فدا آ انی مغلوب ان فن تصر حضرت علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب میں کمزور اور مغلوب ہوں آپ میری مدد فرمائیں ہم نے پھر آسمانوں سے پانی کے دروازے کھول دیے جو برسنے لگے ففجر نل ارض اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے فل تقلما ہو امرن پانی سارے مل گئے ہمارے حکم کے مطابق جو کہ مقرر تھا وہ حمل نہ ہو وَدُسُرْ ذات و اور ہم نے نول علیہ السلام کو تختی اور لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی ہوئی کشتی کے اوپر سوار کر لیا تجریب آج انہیں نا جو ہماری نگرانی میں چلتی تھی اور دوسروں کو پانی میں <clears throat> ہلاک کیا یہ سزا تھی ہر اس شخص کے لیے جس نے کفر کیا ولاکت ترکنا نہ آیتن فل میں مدکر ہم نے علیہ السلام کے واقعے کو بعد والوں کے لیے نشانی کے طور پر چھوڑا لوگ سمجھے فحل میں مدکر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ان واقعات سے کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا ہم نے قرآن مجید کو بڑا آسان بنا کر بھیجا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے فحل میں مدکر کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اسی طرح پہلے ایک قوم گزری ہے نو علیہ السلام کے بعد قوم عاد چنانچہ انہوں نے بھی تقزیب کی تو ہمارا عذاب ان کے لیے اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب ہوا کی صورت میں سخت ہوا کی صورت میں بھیجا ایک دن میں جو دن ان کے لیے وہ منحوس ثابت ہو گیا اور وہ جاری رہی استمرار کے ساتھ وہ ہوا تین دن تک جس میں وہ ہلاک ہو طنز اناس وہ لوگوں کو نکالتی گئی انہم آجاز و نقل منقعر وہ پھر ایسے گرتے پڑتے گئے جیسے کہ کھجور کے تنوں کو اکھھیڑ کر پھینکا جاتا ہے فقی فقان عذابی و نظر دیکھو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا کر بھیجا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے فہل میں مدقل کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا گزشتہ سبق میں سورہ نجم ختم ہوئی اور اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ عظفت العظفہ ایک قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے مراد اس سے قیامت ہے قیامت ہی قریب ہے آج کے سبق میں ایک سات سے صورت شروع ہو رہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی بن شکل کمر اس لیے کہ چاند ٹوٹ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بےست ہونا آپ کا آخری پیغمبر ہونا اللہ نے جب آخری پیغمبر بنا کے بھیجا سب سے بڑی یہ قیامت کی نشانی ہے کیوں کہ جب انبیاء آتے رہے تو گویا سلسلہ ابھی چل رہا ہے ابھی امتیں اور آئیں گی اور پیغمبر آئیں گے جب ختم ہو گئے انبیاء کا آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب قیامت نے آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں بیان میں بعض و نصیحت میں یوں فرمایا کرتے تھے انا وسا تو انا وسا تو کہاتے میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں دیکھو تھوڑا سا فرق ہے بس کوشش کرو اچھے اعمال لاؤ تاکہ یہ دور ہوتی رہے دیر سے آئے ورنہ قیامت بہت قریب قیامت میں ادشم سکو رت قرآن مجید نے بتایا سورج ختم ہو جائے گا پہاڑ ختم ہو جائیں گے چاند ٹکڑے ٹکڑے ستارے ٹکڑے ٹکڑے ویزن نجوم قدرت سارا کچھ ختم ہو جائے گا وہ تو قیامت میں دیکھیں گے لوگ لیکن اس طرح کی علامات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا کہ اسی طرح آخرت میں بھی یعنی قرب قیامت میں بھی قیامت جب آئے گی یوں ہو جائے گا ان میں سب سے بڑا واقعہ ون شکل قمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بڑا معجزہ ہے جیسے معراج بڑا معجزہ ہے یہ معراج سے تھوڑے سے دن ہی پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے معراج با بہت تاریخیں ہیں جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا شوال میں ہے الحجہ میں ہے رمضان میں ہے اکثر کا رجحان رجب میں ہے نا معراج معراج سے یہ واقعہ پہلے پیش آیا بعد نے لکھا ہے جس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ شک القمر کا واقعہ دو مرتبہ وجود میں آیا ہے ایک حج کے موقع پر منا میں جب آپ موجود تھے رات کو اور ایک جب آپ حرم میں ہی تھے لیکن اس واقعے کو جو منا والا ہے زیادہ حضرات نے روایت کیا ہے منا کی رات میں جب چاند اپنی روشنی پر تھا تو مشرقین نے کہا کہ اس پیغمبر کی ہم باتیں کیوں مانیں اس نے کوئی نشانی نہیں دکھائی کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے بڑے بڑے ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا اور کافی دیر تک یہ بات رہی وہ بار بار یوں سمجھتے رہے یوں آنکھیں ملتے رہے کہ یہ حقیقت ہے یا ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے واقعتاً ایسا ہوا ہے یا کیا بات ہے جن حضرات نے حج کیا ہے اللہ صاحب کو نصیب فرمائے یہ مینا کی وادی ہے نا جس میں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں سارے اس طرف بھی پہاڑ ہے اس طرف پہاڑ ہے مینا کی وادی میں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں اس میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے حرم کی طرف منہ ہو تو اس طرف جبل ہرا ہے جس میں پہلی وئی آئی نا غار ہرا جس کو کہتے ہیں وہ اصل پہاڑ کا نام ہے جبل نور لیکن اس کا غار ہرا کی وجہ سے جبل حرا بھی کہہ دیتے ہیں منا کی اس وادی کی طرف جو پہاڑ ہے یہ وادی ہے نا منا کی اس سائڈ میں جو پہاڑ ہے اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں جب آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑا غار حرا یعنی جبل نور کی اس سائڈ میں چلا گیا میدان عرفات اسی طرف ہے اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ جبل ابو قبیس یعنی بیت اللہ شریف کے اس طرف چلا گیا کافی دیر تک یوں رہا آخر میں ان کو یہ کہا گیا تم تو کہتے ہو کہ کوئی یہ پیغمبر کوئی نشانی نہیں دکھا رہا میں نے ایسی نشانی دکھائی ہے کہ جو آج سے پہلے کسی پیغمبر نے یہ معجزہ نہیں دکھایا اب تو مانو تو کہنے لگے نہیں ہو سکتا ہے جیسے ابھی بات آ رہی کہ یہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہو اور ہمیں چاند ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہا ہو نفس الامر میں نہ ہوا ہو ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ اگر واقعہ جادو نہیں ہے سچا ہے تو صرف ہم تو چاند کو نہیں دیکھ رہے نا پوری دنیا چاند کو دیکھ رہی ہے جب کوئی قافلے مکہ میں آئیں گے آئے دن زیارت کرنے والے آتے ہی رہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کبھی آپ لوگوں نے آسمانوں کو رات کو یوں دیکھا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اگر باہر کے آنے والے قافلوں نے یہ بات کہی کہ ہاں ایسا ایک دن ایسا ہوا ہم بڑے حیران ہو گئے تو ہم اس دن مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہوا قافلے تو آتے رہتے ہیں مکہ مکرمہ تو زیارت کے لیے بیت اللہ شریف کی جب وہ لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم تو خود حیران تھے یہ کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے فلان ہو گیا تو مشرقی نے مکہ کو اپنے وعدے کے مطابق ماننا چاہیے تھا تو کہنے لگے سحر مستمر اس کا مطلب یہ کہ اس کا جادو پوری دنیا پہ چلتا ہے بڑا دائمی اور پکا جادو ہے کہ ساروں کو یہ نظر آ گیا اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو حق سمجھ میں نہ آئے ماننے کی وہ ارادہ اور نیت ہی نہیں ہے تو معجزے کتنے سے کتنے بڑے دکھا دیے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا عموماً معجزے دیکھنے والوں نے ایمان نہیں لائے جیسے اس میں بھی آئے گا حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ اونٹنی کا دکھایا فلاں ہوا آخر وہ اسی وجہ سے سارے غرق ہو گئے انہوں نے مانا تو نہیں پر میں قیامت قریب آ گئی چاند کے ٹکڑے ہو گئے وہ یرو آیت یورزو یقول و شخر و مستمر بعض حضرات نے ولّہ عالم بصواب وہ ہر وقت بند ہی ہوتا ہے وہ نظام جو جن حضرات نے حرم شریف دیکھا ہے تو صفا کی طرف ایک شاہی محل ہے صفا پہاڑی کی طرف ایک شاہی محل ہے جو اکثر بند ہی ہوتا ہے اس کے اندر مسجد ہلال ہے بعض رات سے یہاں غلطی ہوئی ہے وہ یہاں مسجد بلال لکھتے ہیں مسجد بلال نہیں مسجد ہلال ہے جو شاہی محل صفا پہاڑی کی طرف نظر آتا ہے جس کو گرنے نہ گرانے کے بارے میں ہر دفعہ میٹنگ اور اختلاف ہوتا رہتا ہے وہ اگر گرا دیا جائے تو اچھی بات ہے وہ مینا سے واپس آنے والے حاجیوں کے لیے راستہ کھل جائے گا ورنہ وہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے ادھر وہاں اندر مسجد ہلال ہے اسی محل کے اندر اور اہم حضرات اسی جگہ سے ہی آتے ہیں پھر وہاں سے تہخانے سے ان کو حفاظتی طور پر آپ یکدم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب مسلح کے اوپر آ جاتے ہیں نا وہ اسی شاہی محل کے اندر گاڑی آتی ہے پھر اسی تہخانے سے ہی اندر وہ ان کا خاص راستہ ہے جس پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور جیسے وہ اوپر دوسری منزل پر اقامت کہنے والے قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جیسے امام کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اقامت شروع ہو جاتی ہے اور یہی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تم مجھے دیکھو میں حجرے سے نکل کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں تو اقامت شروع کر دو میرے آنے سے پہلے نہ کھڑا ہوا کرو ساتھی جیسے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک آدھ منٹ دو منٹ رہ گئے ہیں نا جی وہ کیا تکلیف کرنی ہے اب بیٹھنے کی تو کیا تکلیف کرنی ہے اٹھنے کی وہ کھڑے ہی رہتے ہیں کھڑا ہونا اچھی بات نہیں اللہ یہ کسی کو مجبوری ہو تو الگ بات ہے جبل ابی قبیس اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس کا یہ کونا ہے جو شاہی محل جہاں بنا ہوا ہے جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں اسی کے اندر مسجد ہلال ہے مسجد ہلال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب چاند کا ایک حصہ حرفات اور غار ہرا کی سائڈ میں چلا گیا چاند کا دوسرا حصہ جبل ابھی کبیس اور بیت اللہ شریف کی طرف چلا گیا اور آپ موجود تھے مینا وادی میں تو چاند ٹکڑے جو ہے وہ چاند کے گرے تھے جو آپ نے نشاندہی کی کہ یہ چاند کے ٹکڑے ہیں وہاں پھر ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد ہلال ہلال چاند کو کہتے ہیں جو اس جگہ اس کو محفوظ رکھا گیا اب تک وہ چھوٹی سی اس محل کے اندر وہ مسجد موجود ہے بہرحال دوستو دکھ کی باتیں ہیں تاریخ اسلام میں بہت زیادہ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح فاطمیوں کی حکومت آئی فاطمیوں کی اور پھر اس وقت چار سال تک بیت اللہ شریف بھی بند رہا حج عمرہ بھی نہیں ہو سکا لوگوں کو بہت قتل شہید کیا گیا پھر یہ حجر اسود بھی لے گئے تھے اور یہ ٹکڑے بھی لے گئے تھے حجر اسود تو بعد میں ایک بادشاہ آیا اس نے بہت بڑا سونا دیا اور ان حضرات سے لے کے پھر دوبارہ لگایا گیا وہ جبل ابی قبیس جو ہے جس کو جبل امین بھی کہتے ہیں کہ امانت اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی وہ چاند کے کئی ٹکڑے بہرحال وہی یہ آیتیں ثقر و مستمر یہ لوگوں نے جب نشانی دیکھی تو اعراض کیا اور کہنے لگے یہ تو بڑا جادو ہے تقزیب کی خواہش کی پیروی کی فرمایا ٹھیک ہے ہر امر ایک وقت پر ہوتا ہے جب قیامت آئے گی حساب و کتاب ہوگا تمہیں اس بے ادبی کی سزا ملے گی ان کے پاس فرمایا والا ملن ام مَا فِيهِ مستر ان کے پاس پہلے امموں کے واقعات آئے اس میں ڈرانوں کے واقعات سزاؤں کے واقعات تھے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی حالانکہ ان واقعات میں حکمت بالغتن دانشمندی کی بڑی باتیں تھیں سمجھنے کے لیے کیوں پر کیوں عذاب آیا آدھ پر کیوں آیا سمود پر کیوں آیا تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں انہوں نے پیغمبروں کی تقزیب کی ہم تو انہیں نظر وہ ڈرانے والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا فتح النکر تحقیق اے نبی آپ کی یہ بات نہیں مانتے آپ ان سے رو گردانی اختیار کریں یوم نقر کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک نا خوشگوار جگہ کی طرف تھوڑا استق کرو اے نبی ان کو امم میں سابقہ کے ڈرانوں نے فائدہ نہیں دیا ان کے واقعات نے آپ بھی ان سے بے رخی اختیار فرمائیے یوم عدا ہے چھوڑ دیجئے اس دن کے لیے جس دن کے ان کو پکارنے والا پکارے گا یعنی قیامت کے لیے کہ جمع ہو جاؤ وہ بڑے ناخوشگوار جگہ ہوگی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی قبروں سے نکلیں گے جیسے ٹڈی دال نکلتا ہے اور دوڑتے ہوئے پکارنے والے کی طرف جائیں گے اور کہیں گے یہ بڑا مشکل دن آ گیا نو علیہ السلاۃ وسلام کی قوم کا واقعہ سب سے پہلے ہے کہ ایک بڑا عذاب کا واقعہ ان کی قوم پر آیا فرمایا انہوں نے ہمارے بندے حضرت نو علیہ السلام کی تقزیب کی اور مجنون اور طرح طرح کی باتیں کی نو علیہ السلام نے بدعا کی رب اللہ فردم وان تخیر قومی و نہارا فلم دعائی فرارا صبر بھی دیکھیں آپ پیغمبر کا ہم تو ایک دن کسی کو کوئی و نصیحت کریں نا تو وہ منہ چڑھائے تو دوسرے دن اس گلی سے بھی نہیں گزرتے یار یہ تو اس طرح کے ساڑھے نو سو سال جس قوم کو پیغمبر تبلیغ کرتے رہے اور مطلب ناراض یا یوں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے جو اسلام کی بات کرنے والا شخص ہو اس کے اندر بہت بڑا صبر بہت کشادہ اس کا سینہ ہو لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کی خاطر سمجھداری کے کے ساتھ ساتھ حکمت دین کو بات کرنی چاہیے اور فوراً مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے ہم نے تو بات کرنی ہے تو اس لیے کوئی اگر منہ بناتا ہے بات نہیں مانتا ان شاء اللہ باقی بات کل کریں گے آپ کو کام کرنا نہیں آتا یہ سب